حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساقط الحمل بچہ اپنے آگے بھیجنا ایک سوار اپنے پیچھے چھوڑنے سے زیادہ پسند ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1607